سیدی و محبی محبوبی مرشدی اور مولا مولانا اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ایک دن خاک منقش نظر مدفن ہو گئی حضرت نے فرمایا کہ یہ حسین جو ہے منقش صاحب کی طرح ہے صاحب حسین تو ہوتا ہے لیکن ہر کوئی ان سے بھاگتا ہے جان لیوا ہے اور یہ سانپ جو ہے جان لیوا ہوتا ہے بچے منقش ہوتا ہے اور کوئی بہت ہی خوبصورت پھولدار پھولدار سانپ آپ سے کہے کہ آئیے دیکھیے ہم کتنے حسین ہیں ذرا ہم سے لپٹ جائیے یا ہم کو لپٹا لیجیے تو اس سے کیسے بھاگے گا ایسے یہ حسین جو ہے وہ سانپ تو جان لیوا ہے یہ منقش حسین جو ہے یہ ایمان لیوا ہے ایمان لے جائیں گے جلا کر خاک کر دیں گے اور ان کا انجام ایک دن قبر میں دفن ہونے والا ہے یہ ہمیشہ تحسین رہیں گے بھی نہیں اول تو ان کا انجام آخر کار تو قبر میں ہی جانا ہے اور سب زیر و زبر ہو جائے گا مٹی مٹی بن جائے گا ہندی ہندی قیچاقی ہو ترکی و حقش جمل یک گند اندر گور خش مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ایک ہندی جس کا رنگ گلگونی ہوتا ہے یا قیچاقی جو ترکی کی قوم ہے وہ سرخ سرخ ہوتی ہے تو ہندی وہ قیچاقی وہ ترکی وہ حبش تو یہ حبشی جو ہے وہ کالا ہوتا ہے لیکن جب یہ قبر میں جاتے ہیں تو سب تھوڑے دن کے بعد ان کی مٹی ایک جیسی ہو جاتی ہے نہ کوئی گورا رہتا ہے نہ سوکھ رہتا ہے نہ کالا رہتا ہے قبر کے اندر جا کے سب برابر ہو جاتے ہیں این شراب و این کباب و این این شکر این شراب و این این کباب و خاک رنگی نقشی ہے پسر یہ ساری خاک ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے نقش و نگار ہماری آزمائش کے لیے بنا دی ہے بس جو اس آزمائش میں کامیاب ہو جائے گا اس نے سمجھو اللہ کو پا لیا کیونکہ سب سے بڑا غیر اللہ اس دور میں حسین عورتیں اور حسین لڑکے جس نے اس اپنے نفس کی اس گندی خواہش پہ قابو پا لیا تو سمجھ لو کہ اس نے سب سے بڑا پالا مار لیا سب سے بڑا میدان مار لیا اور اللہ کو پا لیا اور اگر <clears throat> دفن سے پہلے بھی دیکھو تو حضرت نے فرمایا رحمت اللہ علیہ نے کہ ہر پانچ سال کے بعد جس طرح حکومتیں بدل جاتی ہیں ایسے ہی حسن کی حکومت بھی بدل جاتی ہے اس میں ایسا تغیر آ جاتا ہے تغیر کہتے ہیں کہ تبدیلی والا معرض زوال وہ تبدیلی جو زوال پذیر ہو ایک تبدیلی ترقی کی ہوتی ہے ایک تنزلی کی اس میں ہر وقت تنزلی ہوتی رہتی ہے ابھی سولہ آنا حسین ہے تھوڑے دن کے بعد پندرہ آنا رہ جائے گا پندرہ کے ساتھ اور کم ہو جائے گا کم ہوتے ہوتے آپ بڑھاپا آ جائے گا تو زندگی میں ہی گویا اس کا حسن دفن ہو گیا لیکن آخر کار انجام کار تو قبر میں جانا ہی ہے ایک دن خاکے منقش نظر مدفن ہو گئی مدفن مانے قبرستان نفس کے گندے تقاضوں سے جو ہو گئی نفس کے گندے تقاضوں سے جو انبن ہو گئی روح میری سم بولو رہا سوسن ہو گئی روح میری سم بولو رہا ہانو ہو گئی یہ ساری کھڑکوں کے نام ہے سنگولو ریحان و سوسن یعنی روح کے اندر پاکیزگی آ گئی تازگی آ گئی اور خوشبو آ گئی پہلے گندے گندے تقاضوں کی جو بدبو تھی اس سے انپن ہو گئی یعنی اس کو دبا دیا ان تقاضوں کو دبا دیا حضرت نے میرے محبوب رحمۃ اللہ علیہ فرمان دیتے کہ کھاد جتنا ہی سڑا ہوا ہوتا ہے اس سے پھول اتنا ہی زیادہ خوشبودار پیدا ہوتا ہے تو بس یہ ہے کہ ان گندے تقاضوں کو خاطر میں نہ لاؤ نہ ان کو ان کو دل میں ان کے خیالات پکاؤ اور نہ ہی آنکھوں سے نگاہ کو خراب کرو نگاہ بھی خراب نہ کرو نگاہ بھی بچاؤ اور قلب کو بھی بچاؤ تو یہ گندے تقاضے جو ہے ان کو دبانے سے روح کے اندر پاکیزگی اور تہارت اور خوشبو پھیل گئی یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب اس کو حاصل ہو گیا نفس کے گندے تقاضوں سے جو بن ہو گئی روح میری سنگ لو ریحان سوسن ہو گئی جب ہمارے آب و گل میں درد دل شامل ہوا جب ہمارے آب و گل میں درد دل شامل ہوا ان کی ہر منزل ہمارے پیش دامن ہو گئی ان کی ہر منزل ہمارے پیش دامن ہو گئی جب ہمارے آب و گل میں درد دل شامل ہوا آب و آگ مانے پانی گل مانے مٹی یعنی جسم جو ہے ہمارا یہ پانی اور مٹی سے بنا ہوا ہے لیکن یہ سب قیمتی ہو گیا پانی اور مٹی تو ایک حقیق چیز ہوتی ہے لیکن یہ قیمتی ہو گئی کہ جب اس میں اللہ کی محبت کا درد شامل ہو گیا اللہ کی محبت اس کو حاصل ہو گئی تو ہر منزل گویا ہماری منزل ہے ہر منزل خود ہماری متلاشی ہے جب بندہ انسان کے انسان اللہ کی طرف چلتا ہے بندہ اللہ کی طرف چلتا ہے اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو منزلیں تو خود اس کو پکارنے لگتی جب ہمارے گل میں درد دل شامل ہوا ان کی ہر منزل ہمارے پیش دامن ہو گئی ان کی ہر منزل ہمارے پیش دامن ہو گئی الفاظ کے بیان میں سنا تھا حضرت فرما رہے تھے کہ بعض لوگ اس چکر میں پڑے رہتے ہیں کہ آپ کون سے عالم کے اندر ہیں عالم ملکوت میں ہیں جبرود میں ہیں تو مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نادان نے پوچھا کہ آپ کون سے عالم ہیں تو میں تو فرمایا میں عالم میں ہوں حضرت نے فرمایا کہ جب بندہ متقی ہو جاتا ہے اللہ کا فرم بردار ہو جاتا ہے تو فرشتے تو خود اس سے ملاقات کے لیے زمین پہ آتے ہیں حیرت اور حسرت سے اور رش رشک سے یہ کیسے اللہ کے بندے ہیں انہوں نے اللہ کو دیکھا بھی نہیں پھر بھی اللہ میں فدا ہو رہے ہیں وہ تو خود مشتاق ہوتے ہیں ایسے عالم ملکوت ان کا یہی ہو جاتا ہے عالم ملکوت کیا ہے وہ خود ہے جس کو مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کبھی یہ کبھی طاعتوں کا سرور ہے کبھی اعتراف قصور ہے اے ملک کی جس کو نہیں خبر اے ملک کی جس اے ملک کو جس کی نہیں خبر وہ حضور میرا حضور ہے اور فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے جب ہمارے آب و دل میں درد دل شامل ہوا ان کی ہر منزل ہمارے پیش دامن ہو گئی ان کی ہر منزل ہمارے پیش دامن ہو گئی کس قدر ظلمت کا کی تھی انجمن کے بغیر کس قدر ظلمت کا کی تھی انجمن کے بغیر ان کے آتے ہی سراپا بس روشن ہو گئی ان کے آتے ہی سراپا بس روشن ہو گئی ظلمت انجمن کے بغیر ہیں کون آیا جو دھیمی پڑ گئی لوش میں محفل کی پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چنکاریاں سے اللہ تعالیٰ اس بار جب تک اپنی ناجائز خواہشات کا خون نہ کیا جائے اللہ تعالیٰ اس وقت تک نہیں ملتے دل روشن نہیں ہوتا تاعت کا نور قلب کے اوپر اوپر رہتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں بندہ اپنے دل کو توڑتا ہے شکستہ کرتا ہے تو وہ نور قلب کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور اس کی سمجھو گویا بزم اس کی دل کی بزم جو ہے روشن ہو گئی کس قدر ظلمت کا داخی انجمن انجمن کے بغیر کس قدر ظلمت کا داخی انجمن انجمن کے بغیر ان کے آتے ہی سراپا بزم روشن ہو گئی ان کے آتے ہی سراپا بزم روشن ہو گئی ہم تو سہراہوں کو سمجھے دیکھے ویرانی ہے وہاں ہم تو سہراہوں کو سمجھے دیکھے ویرانی ہے وہاں ذکر حق کے پیر سے گورش کے گلشن ہو گئی ذکر حق کے پیر سے گورش کے گلشن ہو گئی حضرت فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے میرے مرشد محبوب کہ دیکھو یہ سورج جو ہے یہ تو ایک کافر پر بھی طلوع ہوتا ہے مسلمانوں پر بھی طلوع ہوتا ہے سارے عالم پہ دنیا کا سورج جو ہے یہ طلوع ہوتا ہے اور ہر ایک کو فیض عام اللہ کا پہنچاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے صفاتی اور رحمان اس کا مطلب یہی ہے کہ رحمت جو ہے سارے عالم کے لیے عام ہے کافروں کے لیے بھی عام ہے مسلمانوں کے لیے بھی عام ہے لیکن صفت رحمت جو ہے رحیم صفت رحیم جو ہے یہ خاص مسلمانوں کے لیے اللہ والوں کے لیے متقیوں کے لیے ہے فرما برداروں کے لیے ہے اور اس صفت کا ظہور خاص صرف آخرت میں ہی ہوگا اور اس دنیا کے اندر صفت رحمان سب کے لیے عام ہے تو یہ کافروں کا سورج تو کافر کو بھی روشنی پہنچاتا ہے حرارت پہنچاتا ہے غلہ اللہ بھی پکاتا ہے لیکن اللہ والوں کا اور فرما برداروں کا اور اللہ کے عاشقوں کا سورج جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے اللہ کی یاد سے تو پھر وہ جہاں بھی جاتے ہیں اگر وہ ویرانہ ہو یا گلشن ہو کہیں بھی ہو ان کے قلب کا سورج اللہ کی یاد ہوتا ہے اگر وہ صحراؤں میں بھی جاتے ہیں تو ان کا قلب پورے قلب کا آفتاب پوری آب تاب سے روشن ہوتا ہے ہم تو صحراؤں کو سمجھے ہے وہاں ذکر حق کے پیر سے وہ کے گلشن ہو گئی ذکر حق کے پیر سے وہ کے گلشن ہو گئی نفس دشمن ہو گیا مغلوب ان کی یاد سے نفس دشمن ہو گیا لوگ ان کی یاد سے روح کی طاقت ہماری شیر افغن ہو گئی روح کی طاقت ہماری شیر افغن ہو گئی نفس دشمن ہو گیا مغلوب ان کی یاد سے یہ نفس جو ہے یہ تو سواری ہے اور ہم نے اس کو سوار بنا رکھا ہے یعنی یہ ہم پر سوار ہو گئے حالانکہ یہ سواری ہے یہ ایک کتی ہے اس کے اوپر اس کے اوپر سوار رہنا چاہیے ورنہ یہ بے قابو ہو کر ہم پر سوار ہو جاتا ہے اور انسان کو ذلیل اور رسوا کرا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے یعنی ذکر کامل سے یعنی کہ اللہ کی یاد بھی ہو اللہ اللہ بھی ہو اور گناہوں سے حفاظت اور اسباب گناہ سے دوری اور سنت پر معذبت اور صحبت اللہ پر صحبت اہل اللہ کی مساحبت اس سے جو ہے یہ روح روح جو ہے طاقتور ہو گئی اور یہ پھر اس کے اوپر غالب آ گئی نفس کے اوپر غالب آ گئی تو گیا شیر افغن یعنی شیر کا شکار کرنے والی ہو گئی نفس دشمن ہو گیا کی یاد سے روح کی طاقت ہماری شیر افغن ہو گئی روح کی طاقت ہماری شیر افغن ہو گئی تلب کی بد میں جہاں میں اہل دنیا کی حیا اہل دنیا وہی ہیں جو اللہ سے غفلت رکھتے ہیں اللہ سے غافل ہوئے ہوئے ہیں اور گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں اور اسرار کرتے ہیں گناہوں پر توبہ بھی نہیں کرتے اللہ سے بالکل غافل ہیں ان کی ایسے لوگوں کی حیات کو ترک کر دیا جاتا ہے من لکھی بین نہ لہو معیشت اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کو حیات سے بھی تعبیر نہیں کیا بلکہ معیشت اور وہ بھی طرز اور یہ بھی یہ بھی فرما دیا نسبت بھی اپنی طرف نہیں کی یعنی ایسی یہ گندی اور شرمندگی والی زندگی ہے رسوائی والی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بھی نسبت نہیں کی کہ میں اس کو سزا دوں گا جیسے بادشاہ مجرم کو یہ نہیں کہتے کہ میں تجھے جوتیاں ماروں گا بلکہ اس کو حضرت والے محفوظ ہے ہاں کچھ اسی طرح یہ بادشاہ کہتے ہیں تجھے پٹوا دوں گا یہ سزا دوں گا دلوا دوں گا تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تو اس کی معیشت کو طرز کر دیا جائے گا یہ نہیں فرمایا کہ میں کر گا اس کے فرمایا اس کی معیشت کو طرز کر دیا جائے گا اور وہ وہ زندگی حیات کہلانے کے قابل بھی نہیں اہل دنیا جو گناہوں میں لبت ہے اور غفلت ہے اللہ سے ان کی زندگی حیات کہلانے زندگی بھی نہیں زندگی بے بندگی شرمندگی تلق تھی بز میں جہاں میں اہل دنیا کی حیا پہلے بز میں عاشقاں سے بزم گلشن ہو گئی پہلے بز میں عاشقاں سے بزم گلشن ہو گئی تلق تھی بز میں جہاں میں اہل دنیا کی حیات فیض بز میں عاشقاں سے بسم گلشن ہو گئی فیض بز میں عاشقاں سے بزم گلشن ہو گئی مت لگانا دل کو تم پانی حسینوں سے کبھی مت لگانا دل کو تم پانی حسینوں سے کبھی ایک دن خاک منقش نظر مدفن ہو گئی ایک دن خاک منقش نظر مدفن ہو گئی مت مطلب نا دل کو تم پانی حسینوں سے کبھی ایک دن خاک منقش نظر مدبن ہو گئی ایک دن خاک منقش نظر مدبن ہو گئی کچھ اللہ کی یاد کر لے انسان اور اے اللہ کی مساحبت کر لے کچھ عرصہ اور کچھ عرصہ اپنی نفس پر جبر کر کے گناہوں سے دور ہو کر اور اسباب اسباب گناہ سے دور ہو کر اور سنتوں پر عمل کر کے دیکھے جب اس ان چیزوں کا نور دل کے اندر آئے گا تو خود ہی ان گندی چیزوں سے نفرت پیدا ہو جائے تبھی نفرت پیدا ہو جائے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گربینی کربرا گربینی قربرا جی فبینی ازاں برا کہ جب جب تم تھوڑا سا بھی اللہ کے قرب کا مشاہدہ کر لو گے اللہ کے قرب کی تجلی ایک ذرہ بھی اگر تم پالو گے کچھ دن مجاہدات اور مشقت کر کے محنت کر کے یہ ذرہ تم تجلی کا اللہ کی پالو تو یہ ساری دنیا اور اس کی نعمتیں اور اس کے اندر جتنے حسین ہیں جملہ جملہ حسینہ عالم ساری کی ساری ایک جگہ مل جائیں اور ساری کی ساری بلفر سمجھ لو کہ ساری کی ساری سے تم مزہ لے سکتے ہو تم کو ایسا کوئی قدرت حاصل ہو جائے تو بھی تو بھی تم کو وہ جیفا بینی مردہ خوری معلوم ہو معلوم یہ مردہ ہے ساری زندگی ساری کائنات تمہیں مردہ معلوم ہوگی فر قرا کر اس قرب کے فر کا شاہانہ انداز کا تم اگر ذرا برابر ادراک کر لو مشاہدہ کر لو تو یہ ساری دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے سب کی سب تمہیں مردہ خوری معلوم ہوگی مطلب دل کو تم پانی حسینوں سے کبھی ایک دن خاک منقش نظر مدفن ہو گئی ایک دن خاک منقش نظر مدفن ہو گئی کیا شیر آخری شیر مقصد کا جب سے اب اصلو نہ ہوا گرو نے چہرے کو پھیر لینا یعنی ان سے استغنا پر رکھنا طرف توجہ نہ کرنا جب سے اب ہوا میں ہے لے دل میں اس کی قدر آسن ہو گئی محبت میں ہے لے دل میں اس کی قدر آسن ہو گئی یعنی دنیا ساری دنیا پھر اس کی عزت کرتی ہے جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے تو دنیا اس سے اور دور بھاگتی ہے اور وہ و رسوا ہوتا ہے اور جو اللہ کی طرف بھاگتا ہے تو ساری دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے اور اس کی عزت کرتی ہے اس کی جتیاں اٹھانے کو اپنی سعادت سمجھتی ہے جب سے اختر کر لو کش اگیاروں گانا ہوا جب سے اپلو کشے بے بیانا ہوا بس میں اہل دل میں اس کی قدر آسن ہو گئی بس میں اہل دل میں اس کی قدر آسن ہو گئی کیا بات اہل دل میں یعنی بزم اہل دل واقعی جو اللہ والے ہیں ان میں بھی وہ احسن ہو گیا ان سے بھی زیادہ اعلیٰ مقام کیا بات اللہ تم نے فرمائی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے غالی کا ازکال ہو نظر کی حفاظت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے غالب کا ازکال ہو یہ تمہارے لیے پاک کرنے والی بہت پاک کرنے والی چیز ہے نظروں کی حفاظت میں تو یہ معلوم ہوا اسی کی تربیت ہے کہ اہل دل میں بھی وہ سب سے آگے بڑھ گئے سب سے آسن ہو گئے جنہوں نے اپنی نگاہ کی حفاظت کی بہت سے بہت سے ایسے ہیں جو عالم فاضل بھی ہو گئے لیکن اس طرف ان کا دھیان نہ رہا نگاہ نگاہ کے اوپر اس قدر ان کی اہمیت نہ رہی تو معلوم ہوا کہ ہمارے حضرت کی کیا بات ہے حضرت نے ہمیں کیا اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم ہم کو عطا فرمائی کہ ہر چیز کے اندر دین کے ہر کام میں ہر ہر شعبے کے اندر حضرت والا نے سب سے اعلیٰ درجے کی تعلیم نیچے کے درجے کی تو بات ہی نہیں کوئی یعنی کمپرومائز ہی نہیں ہے یہاں اعلیٰ سے اعلیٰ بات زاری کا اہل کالا میں بھی سب سے زیادہ قدر آسن ہو گئی واہ جب سے کر لو کشے اب یاروں میں گانا ہوا میں ہے لے دل میں اس کی قدر آسن ہو گئی میں ہے لے دل میں اس کی قدر آسن ہو گئی نفس کے گندے کپالوں سے جو انبن ہو گئی روح میں ریحان سوسن ہو گئی سفر نامہ ری یونین ربانی جس کا نام ہے حضرت والا اللہ علیہ کے سفر نامے کے محفوظات اس بار یونین میں حضرت دامت برکاتوں پر وقتاً فوقتاً زبردست عارفانہ الہامی اشعار وارد ہوئے جو فیکس کے ذریعے کراچی بھیجے گئے تاکہ حضرت والا کے مجموعہ کلام میں شامل کر دیے جائیں جس کی کتابت ہو چکی ہے اور انشاءاللہ شاء قریب شائع ہونے والی ہے یہ اس وقت کے جب فیضان محبت ہے نا فیضان محبت شائع ہونے والی ہوگی آج بعد نماز فجر بھی چند بہت درد بھرے اشعار عارفانہ اشعار والد ہوئے احقر یعنی ہمارے حضرت والا سیدی حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حاجی احمد صاحب کو جو کل اشعار دیے گئے تھے غالباً ابھی فیکس نہیں کیے گئے ہوں گے ان کے شہر سینٹ لوئس میں جا کر اگر ابھی دے دیے جائیں تو یہ بھی ساتھ ہی کراچی پہنچ جائیں حضرت والا نے اس کو منظور فرمایا اور حافظ زید صاحب کی موٹر میں حضرت والا کے ساتھ اور مولانا عمر فاروق صاحب سینٹ لوئس کے لیے روانہ ہو گئے بدنگاہی کی حرمت پر ایک نیا علم عظیم سینٹ لوئس پہنچ کر گاڑی میں حضرت والا نے فرمایا کہ کل نے من سارن میں حفاظت نظر کا حکم صرف مسلمان عورتوں ہی سے نہیں کافر عورتوں سے بھی ہے چاہے مسلمان عورت ہو یا کافر عورت دونوں سے نظر بچاؤ اور اس کی ایک حکمت ابھی سمجھ میں آئی کہ کافر عورت پر بدنگاہی کرنے سے اگر اس سے عشق پیدا ہوا اور زنا کی نوبت آ گئی تو مسلمان کے خون اور نسخے سے اللہ کا ایک دشمن پیدا ہوگا اللہ اللہ سبحان واہ کتنی بڑی بات ہے دیکھو آج سمجھ میں آئی کیا یہ اللہ کا انعام نہیں ہے کہ کیسے کیسے علم عطا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میرے مومن بندے سے میرا دشمن پیدا ہو اس لیے کافر عورتوں سے بھی نظر بچاؤ ورنہ اگر اس سے پھنس گئے اور عمل قرار پا گیا تو گویا مومن نے اپنے خون سے اللہ کا ایک دشمن پیدا کیا اور قیامت کے دن مقدمہ چلے گا کہ تم نے میرے دشمنوں کی تعداد کیوں بڑھائی لہذا یہ جو عظیم ہے اور مومنہ عورت سے جنا کیوں حرام ہے کہ اس نے اپنے مسلمان بھائی کو حرامی بنایا اللہ وہاں دشمن پیدا کرنے کا جو مائل ہوا یہاں حرامی بنانے کا کیس چلے اللہ اسلام میں زنا کیوں حرام ہے دوپہر کو کھانے کے بعد حضرت والا سیلولہ کے لیے آرام فرما ہوئے اس وقت فرمایا کہ اگر کوئی عیسائی پوچھے کہ اسلام میں زنا کیوں حرام ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو اللہ نے اپنے بندوں کو حرامی ہونے سے بچایا ہے کیونکہ اگر زنا عام ہو جائے گا تو کوئی انسان حلالی نہ رہے گا چنانچہ جن ملکوں میں زنا عام ہو گیا اور عورت دولت مشترکہ ہو گئی وہاں کوئی شخص یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ میری رگوں میں کس کا خون ہے اور میں کس کا نقصہ ہوں کیونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ میری ماں کے پاس سینکڑوں آدمی آتے ہیں نہ جانے کتنے لمیٹڈ نسخوں سے میری تبدیل ہوئی ہے یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کو اپنے ماں باپ سے محبت نہیں ہے برطانیہ میں جس ماں باپ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پولٹری فارم کی طرح ان کو ایک مکان میں ڈال دیتے ہیں اور سال میں ایک بار جا کر ایک آدھ کیک دے آتے ہیں کافر کے لیے تو یہی جواب کافی ہے تو واقعی میں نے بھی دیکھا ہے کہ وہاں تو میں نے اولاد کو باپ ماں باپ کو ماں باپ کی گالیاں دیتے دیکھا اس طرح بچکا لگا اتنا افسوس ہوا کہ یہ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں یہ کافروں کی بات نہیں کر رہا کافروں کا تو معلوم نہیں کیا حال ہوگا یہ بھی کوئی کوئی ہوتا ہے جا کے وہ آج کل وہ ڈے مناتے ہیں فادر ڈے مدر ڈے اس بہانے انہوں نے یہ سلسلہ چلایا ہے کہ بالکل یہ واقعی وہ ورنہ وہاں کسی کو اپنے ماں باپ کی بعضوں کو خبر بھی نہیں کہ میرا باپ ہے کون میری ماں ہے کون تو ایسے بھاگ جاتے ہیں گھروں سے اس سے شادی کر لی اس سے شادی کر لی اپنی زندگی گزاری وہاں کیونکہ وہاں حکومت جو ہے وہاں ایک سیکورٹی دیتی ہے ایک پیسہ دیتی ہے کھانے پینے کا اس لیے ان کو کوئی اکثر کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ماں باپ ہیں پر پیپر میں نام تو ہوتا ہے لیکن جانتے بھی نہیں یہ تو کیک ویک کوئی بہت ہی کوئی کافروں کی جو بہت ہی کوئی اچھائی تو کیا کہیں کہ بہت ہی کوئی ایسا وہ آدمی ہوگا جو ماں باپ کو جا کے کیک دیا ہوگا پھر انہوں نے یہ مہم چلائی کہ فادر ڈے اور مدر ڈے مناؤ تاکہ دنیا میں ہماری کیسی ضرورت ہو کہ یہ ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں کیسی چیز ایک ترقی یافتہ قوم کا یہ حال ہے بہت ہی ذلت اور رسوائی کے کام ہیں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کی نقل کرنے کو فخر سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہم سب کو اپنے سلیم عطا فرمائے اور اگر مسلمان پوچھے کہ کیوں زنا زنا کیوں کہ کیوں حرام ہے تو اس کے دو جواب ہیں نمبر ایک اگر تم نے کافرہ عورت سے زنا کیا اور اس کے حمل ٹھہر گیا تو تم نے ایک کافر کا اضافہ کیا خدا کے دشمنوں کی تعداد بڑھائی اور اگر کسی مسلمان عورت سے زنا کیا تو تم نے ایک مسلمان بھائی کو حرامی بنایا اللہ پاک اللہ تعالیٰ قبول کو نگاہ کی حفاظت کی توفیق ہر ہر گناہ سے حفاظت کی توفیق اپنے گھروں سے عطا فرما دے اللہ عجیب عجیب لوگ ہیں اللہ تعالیٰ بہت اچھا اب یہاں جماعت ہمارے یہاں مسجد اشرف میں ساڑھے آٹھ بجے ہو گئی تو اس لیے انشاءاللہ کل سے بھی سوا نو بجے ہے نا سوا نو بجے ان شاء اللہ تعالی مجلس شروع ہو جایا کریں گے نہیں آپ کے بعد آپریشن وہ کرتے ہیں وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں ہیں کہتے اللہ میں نے ایک تحفہ بھیجا اس کو آپ قبول کرتا آج چل پہ نا بیوی گاڑی میں چلاؤں گی شور شور او جائیں گے کار میں آئیں گے اخبار میں <laughs> ایک سرکاری دفتر کے باہر لکھا تھا یہاں شور کرنا منع ہے ایک شخص نے نیچے ایک جملے کا اضافہ کر دیا ورنہ ہم بیدار ہو جائیں گے ایک سکھ دیوار پہ پڑھتا ہے کہ لکھنے والا اچھا پڑھنے والا ہاں، ایک سکھ نے دیوار پڑھا کہ لکھنے والا اچھا اور پڑھنے والا گدا سکھ کو غصہ آتا ہے اور وہ لکھتا ہے لکھنے والا گدا اور پڑھنے والا اچھا ایک بیوی اپنے شوہر کے ہر کام میں نقص نکالتی تھی ایک بیوی اپنے شوہر کے ہر کام میں نقص نکالتی تھی شوہر فرائی انڈا بنا کر لاتا تو کہتی اسے بوائل کرنا تھا بوائل کر کے لاتا تو کہتی اسے فرائی کرنا تھا ایک دن شوہر نے ترکیب نکالی اور دو انڈے لے آیا ایک فرائی اور ایک بوائل بیوی نے دونوں انڈوں کو غور سے دیکھا اور بولی تمہیں عقل کب آئے گی ہر کام الٹے ہی کرنا جس انڈے کو فرائی کرنا تھا اسے بوائل کر دیا اور جسے بوائل کرنا تھا اسے فرائی کر دیا <laughs> صاحب کے گھر تین ملازم کام کرتے تھے ایک کا نام کھاڑا تھا دوسرے کا پاسی اور تیسرا تیسرے کا نام مہنگا ایک دن ان کے یہاں مہمان آیا اور انہوں نے آواز لگائی کھاڑا پانی گیا ہو مہمان بولا نہیں نہیں مجھے پانی نہیں پینا انہوں نے کہا باسی کھانا لے آؤ ان کا نہیں نہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گا انہوں نے کہا اچھا مہنگا رکشا لے آؤ نہیں نہیں میں خود ہی چلایا ہوں بہت ایک صاحب بہت زور کی بارش ہوئی اور ایک صاحب نے کہا کہ بہت زور کی بارش ہوئی اور ایک صاحب نے کہا کہ جگتا ہے کہ اتنی زور سے بارش ہونے سے زمین سے ساری چیزیں نکل آئیں گی مجھے نصیر الدین چلا کے بولے یا اللہ میری تینوں پیڑیاں نہ نکل آئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ